ایک روز مومنو تمہیں ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ پڑھتے رہو نماز یہ پڑھتے نہیں نماز تو پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے اپنا قصور ہے ایک روز مو سب سے بلند پایا سب سے بلند پایا عبادت نماز کی عبادت نماز کی حاصل کرو خدا را حاص کرو خدارا سعادت نماز کی کرتے رہو ہمیشہ کرتے رہو ہمیشہ کرو خیال رکھا کرو خیال ہمیشہ نماز کا ہمیشہ نماز کا ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز بے خدا کا ذریعہ ہے خرب خدا کا ذریعہ ہے بے شک نماز ہے بے شک نماز ہے پابندی نماز ہے ایمان کی دلیل روزے جزا یہی ہے روزے جزا یہی ہے مسلمان کی دلی مسلمان کی دلی جو شخص کے نماز کا کے نماز کا پابند ہے جواز جنت میں وہ تو جائے گا جنت میں وہ تو جائے گا بے شک بلا حساب بے شک بلا حساب ایک روز مومنو تمہیں ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے اب تار کے نماز کی سنیے سزائے بھی اب تار کے نماز کی یہ سزا بھی دنیا میں ہر قدم پہ دنیا میں ہر قدم پہ مصیبت بلائے بھی مصیبت بلائے بھی محشر میں بھی وہ رسوا کیا جائے گا بہت میں شر میں کیا جائے گا بہت سورج کی اپنے سر پہ سورج کی اپنے سر پہ تپش پائے گا بہت تپش پائے گا بہت ڈوبے گا جب پسی سینے میں شرمائے گا بہت اور کرب سے وہ چیخے گا اور کرب سے وہ چیخے گا چلائے گا بہت چلائے گا بہت لیکن اب اس کا رونا کسی کام کا نہیں لیکن اب اس رونا کسی کام کا نہیں اشکوں سے خود کا دھونا اشکوں سے خود کا دھونا کسی کام کا نہیں کسی کام کا نہیں ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ خول رسول ہے سجدے کا حکم ہوگا تو جھکنے نہ پائے گا سجدے کا حکم ہوگا تو جھکنے نہ پائے گا اللہ اس کی پیٹ کو اللہ اس کی پیٹ کو تختہ بنائے گا تختہ بنائے گا کوشش بہت کرے گا کہ سجدے میں جاؤں میں کوشش بہت کرے گا کہ سجدے میں جاؤں میں دنیا میں تو گوایا یہاں دنیا میں تو گوایا یہاں کچھ کماؤں میں کچھ کماؤں میں پر شرم سے مسجود ساری خلق فخت مسجود ساری خلق فخت پر کھڑا ہوا پر کھڑا ہوا ایک روز مومنو تمہیں ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے جب اس کو کہاں جائے گا اپنی صفائی میں جب اس کو کہاں جائے گا اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے کچھ کہنا چاہتا ہے بچائے گا اپنی جان پر بند کر دی جائے گی پر بند کر دی جائے گی اس شخص کی زبان اس شخص کی زبان اس کے ہر ایک عزو کو زبان دے دی جائے گی اس کے ہر ایک عزو کو زباں دے دی جائے گی پھر اس کی آنکھ اصل پھر اس کی آنکھ اصل حقیقت بتائے گی کرتا تھا یہ خبیز اور حسن عارضی پہ ہی اور حسن عارضی پہ ہی مرتا تھا یہ خبیز مرتا تھا یہ خبیز ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ اس کو بہت پسند تھا اس کو بہت پسند تھا نارحیموں کا سوز اس کو بہت پسند تھا نارحیموں کا سوز قرآن مجھ سے سننا گوارا نہ تھا اسے قرآن مجھ سے سننا گوارا نہ تھا اسے اللہ کا کلام بھی اللہ کا کلام بھی پیارا نہ تھا اسے پیارا نہ تھا اسے ایک روز مومنو تمہیں ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو یہ خوف بولیں گے ہاتھ مجھ کو اٹھایا گیا غلط ظلم اور زیادتی میں ظلم اور زیادتی میں لگایا گیا فقط لگایا گیا فقط حق کے فقط حق کے خلاف تیر چلایا گیا فقط اور مومنوں کا خون اور مومنوں کا خون بہایا گیا فقط بہایا گیا فقط بولیں گے پاؤ مسجد نہیں گیا بولیں گے پاؤ مجھ سے یہ مسجد نہیں گیا لیکن جہاں گناہ تھا لیکن جہاں گناہ تھا بے شک وہی گیا بے شک وہی گیا بچگان میں جاتا تھا مجھ سے یہ مجرے میں ناچ گان میں جاتا تھا مجھ سے یہ چکر بھی کوئے یار کا چکر بھی کوئے یار کا لگاتا تھا مجھ سے یہ لگاتا سے یہ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ رسول ہے بولیں گے لب شراب ہی مجھ سے پیے گئے بول شراب ہی مجھ سے پیے گئے ہم سے فقط حرام کے ہم سے فقط حرام کے بوسے لیے گئے بوسے لیے سچ بولنے کا وقت تھا تو پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے قول رسول ہے گویا وجود سارا سوائے زبان کے گویا گا گواہی وہ بھی خلاف اپنی جان کے خلاف اپنی جان کے آئے گی صدا حق کی طرف سے بد عمل آئے گی صدا حق کی طرف سے کے بد عمل افسوس کر ہمیشہ افسوس کر ہمیشہ ہمیشہ تو ہاتھ مل ہمیشہ تو ہاتھ مل جنت کی سوچ چھوڑ جہنم میں جا کے جل جنت کی سوچ چھوڑ جہنم میں جا کے جن لے جائیں گے فرشتے لے جائیں گے فرشتے اسے کھینچ منہ کے بل اسے کھینچ منہ کے بل ایک روز مومنو تمہیں پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے دو زخوں سے پکارے گی آ جا میرے مکی دو زخوں سے پکار تجھ کو پسند آیا نا تجھ کو پسند آیا نا کیوں کر خدا کا دین اب خراب آخر کو اب خراب تیرا ہی وطن ہوا تیرا ہی وطن ہوا شیطان نفس کا تو بڑا پیروکار تھا اللہ کا جو حکم تھا اللہ کا جو حکم تھا وہ تجھ پہ بار تو تمائ دین پر فتنا بنا رہا تو فتنا بنا رہا تو ہمیشہ زمین پر ہمیشہ زمین پر سورت تو نصارہ سارا کتھا لباس اسلام کا ذرا سبھی اسلام کا ذرا سبھی نہ تو نفاس رکھا نہ تو نفاس کفار کے مشابہ شاہبا تیری چال ڈھال تھی دنیا کی تھی حویس دنیا کی تھی حویس نہ کہ فکر مال تھی نہ کہ فکر مال تھی تو خود ہی سوچ بھول کے بھی نظر تو خود ہی سوچ بھول کے بھی ڈالی تھی نظر کلمہ نماز روزہ کلمہ نماز روزہ کو سمجھے تھے پھر سے کہانیاں جسے کے بے خبر تھی جسے کے بے خبر تھی تمہاری جوانیاں اس کی لپیٹ میں بھی آنا ہی پڑ گیا خود آپ اپنا جسم خود آپ اپنا جسم جلانا ہی پڑ گیا جلانا ہی پڑ گیا اب تو یہی رہے گا تو میرا ہے میں تیری اب تو یہی رہے دیکھا کرے گا روز غضب نہ کیا میری غضب نہ کیا میری ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز